السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنی ذمہ داری بطور اسٹوڈنٹ پوری کر رہے ہوں گے پڑھنے کی اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ کی دلچسپی اس کورس میں بڑھ رہی ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ کورس ہے یہ اداروں کے بارے میں بات کرتا ہے یعنی خاص طور پہ سرکاری ادارے جو ہیں اور چونکہ سرکاری ادارے سب سے زیادہ ایک شہری کی زندگی پہ اثر انداز ہوتے ہیں تو یہ جاننا کہ اداروں میں کام کیسا ہوتا ہے تو یہ اس میں دلچسپی اور اس کی معلومات ہر شہری کے لیے بہت اہم ہے اور اسی لیے آپ کی دلچسپی بھی اس میں بڑھ رہی ہوگی تو آج جو ہمارا لیکچر ہے وہ بائیسواں لیکچر ہے introduction to public administration management کا اور جو ہمارا پچھلا لیکچر تھا جس پہ ہم نے بات ختم کی تھی وہ تھا ڈسیزن میکنگ اور پلاننگ ایک بہت مطلب ہم نے تین چار لیکچرز میں پلاننگ کی بات کی اور پھر آخر میں ڈسیزن میکنگ یعنی اداروں میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور فیصلے کرنے کی جو مختلف اپروچز ہیں وہ کیا ہیں تو آج ہم ایک دوسرا ٹاپک شروع کریں گے اور اس ٹاپک کے اسی طرح سے کچھ اس پہ لیکچرز ہوں گے کچھ ہم اس پہ مزید بات چیت کریں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس سبجیکٹ ہے جس پہ ہم بات شروع کریں گے وہ ہے اس کو کہتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ یعنی ادارے جو ہیں جو لوگ مختلف اداروں میں کام کرتے ہیں وہ کس طرح سے جو خاص طور پہ ہیومن اسپیکٹ ہے آرگنائزیشن کا وہ کیسے ان کو ٹرین کرتے ہیں ریکروٹ کرتے ہیں اس کا ایک تمام سلسلہ ہوتا ہے تو ہم اس سلسلے کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں جو انسانی اثاثہ ہے اداروں کو ہیومن ریسورس جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کس طرح سے ادارے جو ہیں اس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو آئیے چلتے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے لیکچر کی آؤٹ لائن کیا ہے اور پھر ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے تو لیکچر 22 ٹو کی آؤٹ لائن ہے ہم اس کانسیپٹ کو سمجھیں گے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ کیا ہے اس کا کانسیپٹ کیا ہے پھر یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اداروں میں اس کی امپورٹنس کیا ہے پھر اس کے بعد ایک پروسیس ہے یعنی ایک پورا سلسلہ ہے جس سے کوئی بھی ادارہ چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ نجی یعنی پرائیویٹ ہو وہ ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے اپنی جو ہیومن ریسورس ہے اس کو بروئے کار لانے یا استعمال میں لانے کا ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ہے تو وہ پھر ہم آج دیکھیں گے آج ہم اس کو مکمل تو نہیں کر پائیں گے لیکن اس کی ابتدا کریں گے اس سبجیکٹ کو انٹروڈیوس کریں گے اور آہستہ آہستہ اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ اس کی مختلف کانسیپٹس اس میں کیا انوالو ہیں اور اس کے اپروچز مختلف جو ہیں وہ کیا ہیں تو سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیومن ریسورس کیا ہے ہم کس کو کہتے ہیں کہ یہ جو سرمایہ ہے انسانی سرمایہ جسے کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے ہم بہت دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ کسی بھی ادارے میں تین طرح کی وسائل یا ریسورسز جو ہیں وہ ہوتے ہیں ایسٹس کہہ لیں ہیومن ریسورس جو ہے وہ سب سے مطلب بہت سے ایسٹس ہیں جس میں سے تین کی ہم بات کرتے ہیں ایک مٹیریل ہے کیپٹل ہے اور ہیومن ہے یعنی انسانی اثاثہ اور اب دیکھیں کہ جو اداروں میں سب سے اہم وائٹل جو اثاثہ ہے کسی بھی ادارے کا وہ انسانی اثاثہ یا ہیومن ایسٹس یا ہیومن ریسورسز ہیں کیوں ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ اہم ہیں اس کی کیا وجہ ہے ہیومن ریسورس کی اہمیت جو ہے وہ اس لیے زیادہ اہم ہے کیونکہ یہ انسان ہی ہے لوگ ہیں جو اداروں میں کام کرتے ہیں اور لوگ ہی جو باقی دو ریسورسز جن کو ہم کیپٹل اور مٹیریل ریسورس کہتے ہیں وہ انسان ہی ان کو چلاتے ہیں they are the ones who drives the remaining resources of the organization so اس لیے ایک جو پہلی اہمیت کی وجہ ہے وہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر if you have to increase the efficiency and economy and effectiveness of any other resource it is the human resource that can increase the efficiency the effectiveness and economy of other resources تو جو تھری ایز ہم کہتے ہیں کسی بھی ادارے کے ہیں تین as efficiency economy and effectiveness وہ کس کی وجہ سے ہے وہ انسانوں کی وجہ سے یا ان لوگوں کی وجہ سے جو ادارے میں کام کر رہے ہیں اب تیسری وجہ کیا ہے اس کی اہمیت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وسائل ہیں جن کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل ہے کیوں مشکل ہے اس لیے کہ ہیومن بینگز جو ہیں وہ ایک سوچنے سمجھنے والے مین آپ جی کسی بھی اثاثے کو مٹیریل اثاثے کو کیپٹل کو جہاں پر بھی آپ رکھ دیں گے یا جیسے بھی آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے تو وہ وہیں پر رہے گی it doesn't move it doesn't think therefore it's a human being جن کو کنٹرول کرنا مشکل ہے اور ادارے بھی اداروں کی جو سب سے زیادہ اہمیت اور فوکس ہوتا ہے وہ یہ مطلب جو ادارے جنہیں یہ کہا جائے کہ جو ادارے اپنے گولز کو اچیو کرنے میں چاہتے ہیں کہ ایفیشنسی ہو تو ان کی پوری توجہ جو ہے وہ انسانی جو وسائل ہیں ان پر ہوتی ہے مینلی کہ ان کو کنٹرول کرنا نسبتاً مشکل ہے as compare to the other resources in the organization so اس لحاظ سے بھی جو انسانی وسائل یعنی انسان ہیومن بینگس ہیں ان کے اوپر توجہ دینا زیادہ ضروری ہے نیکسٹ اس کی یہ ہے کہ جو انسان جو ہیں جو لوگ اداروں میں کام کرتے ہیں وہ ان پرڈکٹیبل ہیں ان پرڈکٹیبل کس طرح سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہیومن بیہیویئر ہے اس کے بارے میں آپ پورے وسوخ کے ساتھ فیوچر کے میں وہ کس طرح سے بیہیو کریں گے کرنا مشکل ہے یہ پرڈکٹ کرنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باقی وسائل ہیں ان کے وہ خود تو سوچتے نہیں ہیں لیکن جو انسانی انسان ہے اس میں سوچنے کی اور ہر ڈفرینٹ سچویشن میں رسپونڈ کرنے کی ایک ورائٹی آف یعنی اس کے رسپانسز ہو سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خیر آسان ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی اگر آپ ایک انسان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں تو وہ اس کا بیہیویئر پرڈکٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اینالائز کریں تو یہ ہمیں خود بھی احساس ہوگا کہ ہم مختلف اوکیزنس پر مختلف طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں تو ہمارا کوئی یونیفارم جو ہے انسانوں کا بہیویئر جو ہے وہ یونیفارم نہیں ہوتا ایک دفعہ اگر کوئی پرابلم انسان ہمارے اوپر آئے تو ہم ایک طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں وہی پرابلم اگر کسی اور وقت میں آئے تو ہمارا رسپانس مختلف ہوتا ہے تو یہ جو ہوتا ہے انسان کا جو بیہیویئر ہے وہ انپرڈکٹیبل ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اور اس کو ایک طریقہ کار میں ڈھالنا جو ہے جو اداروں کے فائدے میں ہو وہ بہت اہم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ اگر انسانی وسائل کو اداروں میں صحیح طریقے سے مینج کیا جائے یعنی ان کو صحیح انسانوں کو صحیح طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے ان کے سامنے گولز ہوں آبجیکٹوز کلیئرلی ڈیفائنڈ ہوں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جائے تو یہی ایک بہت فائدے مند ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت بہتر ہو سکتی ہے تو یہاں پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو انسانی وسائل یا ہیومن ریسورس ہم میں آپ کو اردو میں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے تو ہیومن ریسورس یا انسانی وسائل جو ہیں ان کی اہمیت جو ہے اداروں میں بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ مینلی ہے کہ اداروں نے چونکہ مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں انہوں نے پلان کرنا ہوتا ہے لہٰذا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہیومن ریسورس کو بہترین طریقے سے استعمال کریں تاکہ جو ہیومن ریسورس ہے اس کا اس کو بھی فائدہ ہو اور جو ادارے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیومن ریسورس جو ہے وہ اس کا کیا طریقہ ہے کس طرح سے وہ فنکشن کرتی ہے اب کسی بھی ادارے نے اگر کسی کسی بھی پوزیشن پہ لوگوں کو ہائر کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے یہ طریقہ کار کیا ہے اس طریقہ کار پہلے میں ایک اوور ویو آپ کو دے دیتی ہوں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے جس جس چیز سے شروع کرتے ہیں وہ آپ کو نے کئی دفعہ جو یہاں پہ ہمارے لیکچرز ہیں اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک آرگنائزیشن چارٹ بناتے ہیں اور آرگنائزیشن چارٹ میں باکسز ہیں اور اس میں پوزیشنس بتائی ہوئی ہیں تو ان پوزیشنز میں ہم نے کسی بھی آرگنائزیشن نے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے یعنی بھرتی کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کس طرح سے جو ہے وہ بھرتی کیے جاتے ہیں پھر اس کی اہمیت یہ ہے کہ کسی بھی ادارے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورس کی ایک مسلسل سپلائی یعنی اس کی ایک اگر لوگ چھوڑ دیں ادارے میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ ہائر کیے جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد کچھ لوگ اس ادارے کو چھوڑ دیتے ہیں پھر جب وہ جگہ ایک خالی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دوبارہ کسی کو ہائر کرنے میں ٹائم لگتا ہے ریکروٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کسی بھی ادارے میں ایک باقاعدہ سپلائی رہے ہیومن ریسورسز کی اس ادارے میں یہ نہ ہو کہ کبھی کسی وقت کسی پوزیشن جو ہے وہ کافی طویل عرصے تک خالی رہے اور اگر وہ خالی رہے گی تو اس پوزیشن کی جو ذمہ داری ہے اس کو کون پورا کرے گا کوئی اگر اس کسی اور کو ذمہ داری سونپ دی جائے تو وہ کام اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح سے اس کو آرگنائزیشن نے پلان کیا ہے کیونکہ ایک شخص کو اگر ایک ہی وقت میں ایک ذمہ داری دی جائے تو وہ زیادہ بہتر طور پہ پوری کر سکتا ہے تو ایک proper supply of human resource جو ہے کسی بھی ادارے میں بہت اہم ہے تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی یہ فنکشن ہے کہ وہ ایک proper supply of human resource جو ہے اس کو ادارے میں قائم رکھے ہیومن ریسورس جو ہے وہ ایک اسٹاف فنکشن ہے اسٹاف اور لائن کی ہم نے بات کی تھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے ایک آرگنائزیشن میں ایک آرگنائزیشن چارٹ ہم نے بہت سے بنائے اور ہم نے آرگنائزیشنس کو کی ڈپارٹمنٹیشن کی on the basis of their functions یعنی جو ایک ادارہ ہے اس میں مختلف قسم کی فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم ہوتی ہیں تو ایک جو فنکشن ہے کسی بھی ہر ادارے میں ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ ایک وقت تھا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو جو سکسٹیز اور سیونٹیز ہے اس میں جو ہیومن ریسورس فنکشن کو جو نام دیا جاتا تھا وہ کہا جاتا تھا پرسنل ایڈمنسٹریشن یا دوسری بات جو لفظ استعمال ہوتا تھا اس کے لیے وہ تھا staffing of the organization that is how the organization will staff اور پرووائڈ ہیومن ریسورس اور پیپل ٹو دی آرگنائزیشن ایک جو فنکشن تھی اس کو ہیومن آج کل کے ماڈرن اداروں میں جو ایک فنکشن ہے جو کسی بھی ادارے کو پرفارم کرنی ہوتی ہے وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ تو جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے وہ اسٹاف فنکشن ہے تو ہم نے یہ بات کی تھی at one point in time کہ جو اسٹاف فنکشن ہے اس کا کیا رول ہے کہ وہ مینجمنٹ کو ایڈوائز کرے کس کس کو ایڈوائز کرے لائن کو ایڈوائز کرے اور لائن فنکشن کیا ہے وہ لوگ جو اصل میں کسی بھی ادارے کا مین یا کور فنکشن جو ہے اس کو پرفارم کرتے ہیں تو لائن مینیجرس کو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں یا محکمے میں کس طرح کے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ کس طرح کے لوگ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سی پلاننگ انہوں نے پہلے کر لی ہوتی ہے اور یہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ وہ کس طرح کی پلاننگ کرتے ہیں اور وہ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو اس اپنے محکمے میں اس طرح کے لوگ جو ہیں مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ پروڈکشن کا ڈپارٹمنٹ ہے شعبہ ہے تو پروڈکشن کے شعبے میں جو لوگ ہیں اگر مینیجر پروڈکشن ہے اور اس کے نیچے اسسٹنٹ مینیجر پروڈکشن ہے اور پھر فیکٹری لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں تو یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو شعبہ ہے وہ ایڈوائز کرے گا کہ یہ جو مختلف پوزیشنز جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے ان کے لیے کس طرح کے لوگوں کو آپ کس طرح سے مطلب ہے ان کی کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے کیا تجربہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایڈوائز کریں گے کہ آپ ایسے لوگوں کو ریکروٹ کریں اور وہ ہیلپ کرتے ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس کو ریکروٹمنٹ میں تو جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو شعبہ ہے وہ ایک کسی بھی ادارے کو ایک مسلسل جو ہیومن ریسورس کی سپلائی ہے وہ پرووائڈ کرتا رہتا ہے ایڈوائز کرتے رہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ادارہ ہے وہ جو امپلائیز آلریڈی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی ٹریننگ ان کی ڈیولپمنٹ ان کے لیے مختلف اسکلز کی اپرچونیٹیز جو ہے اس کے لیے ان کو وہ آئیڈینٹیفائی جو ہے وہ کرتا ہے ہیومن ریسورس کا جو محکمہ ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے علاوہ جو چیزیں اور جس جو پلاننگ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ویجز اور سیلریز جو ہیں وہ کیا ہونی چاہیے مختلف لیولس کی جو ہیں وہ بھی ان کے پلاننگ eh, کا ان کے رسپانسبلٹیز eh, کا حصہ ہے تو یہ ایک بہت اہم فنکشن eh, ہے کسی بھی ادارے کی ہیومن ریسورس مینجمنٹ اور یا پرسنل ایڈمنسٹریشن اگر ہم اس کو پرانا اس کا نام لیں اور تو یہ ایک بہت ہی اہم فنکشن ہے اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتاتی چلوں وہ یہ ہے کہ یہ نام کیوں تبدیل ہوا ہیومن ریسورس جو ہے میں پرسنل سے ہیومن ریسورس کیوں ہوا اس کی ایک جو مین وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ بہت سی ریسرچ اسٹڈیز ہوئیں اور اس سے یہ نتیجہ برآمد کی ہوا کہ ہم جو انسانی وسائل ہیں ان کو اگر ہم وسائل کی نظر سے دیکھیں تو وہ بہت اس کا ایک ایک ڈفرینٹ پہلو جو ہے سامنے آتا ہے دوسرا اسٹڈی سے یہ ریفلیکٹ ہوا کہ جو, جو ممالک جہاں پر انسانی وسائل کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور اس میں مین جو توجہ جس چیز کی بات کی گئی وہ تھی تعلیم کہ جن ممالک میں زیادہ بہتر کوالیفائڈ لوگ ہیں تعلیمی معیار جن کا بہتر ہے لٹریسی بہتر ہے وہ زیادہ ترقی کرتے ہیں اور ترقی یافتہ ہیں یہی چیز جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر ممالک جو ہیں ان کی افرادی قوت جو ہے وہ زیادہ کوالیفائڈ ہوگی تو اگر ادارے جو ہیں ان کے اگر جو جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں اگر وہ بھی بہتر کوالیفائڈ ہوں گے اور بہتر ان کی تعلیم ہوگی یا وقتاً فوقتاً ان کو یہ مواقع ملتے رہیں گے کہ وہ ٹریننگ پہ ان کو حاصل ہو تو ان کی بھی کارکردگی جو ہے یعنی اداروں کی جو پرفارمنس ہے وہ بھی بہتر ہوگی تو یہ ایک بریف بیک گراؤنڈ ہے اس کی کہ پرسنل ایڈمنسٹریشن سے ہیومن ریسورس کا نام کیوں دیا گیا کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ ہیومن بینگس کو ایز اے ریسورس جو ہے وہ سمجھنا چاہیے پرسنل ایڈمنسٹریشن ایک لمیٹڈ کانسیپٹ تھا اور ہیومن ریسورس ایک براڈر اور اس کی جو افادیت کہہ لیں کسی بھی ادارے کے لیے یا اگر وہ ملکی لیول پر ہو تو اس کی بہت زیادہ ہے کہ جتنی بھی جس ملک کے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے ٹیکنیکلی کوالیفائڈ ہوں گے وہ ملک اتنا ہی ترقی یافتہ جو ہے سمجھا جائے گا اسی طرح سے کسی ادارے کے لوگ اگر پڑھے لکھے ہوں گے تعلیم یافتہ ہوں گے زیادہ سے زیادہ اور ان کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ ہوگا تو اس کی پرفارمنس جو ہے اس ادارے سے بہتر ہوگی جس میں اسی لیول پہ کم تعلیم یافتہ لوگ جو ہوں گے اور جن کی جن کو ٹریننگ کے مواقع جو ہیں کم ملتے ہوں گے اب یہ آپ ایک سلائڈ دیکھ رہے ہیں جس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ایک پورا پروسیس جو ہے وہ دکھایا گیا ہے اور اس میں جو سب سے پہلی چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہیومن ریسورس پلاننگ سے شروع ہوتا ہے تو پہلا جو باکس ہے وہ یہ اگر کسی بھی ادارے نے اپنے ہیومن ریسورس کی کہ کتنے ان کو لوگ چاہیے اپنے ادارے میں تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ہیومن ریسورس پلاننگ اور جیسے ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو ادارے کی اس کی پلاننگ جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے چاہے آپ نے نئی انویسٹمنٹ کرنی ہو آپ نے نئے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہو آپ نے کوئی نیا پلانٹ یا پروجیکٹ شروع کرنا ہو تو سب سے اہم ایکٹیویٹی کسی مینیجر کی بھی ہے وہ پلاننگ ہے تو جو ہیومن ریسورس مینیجر کسی بھی ادارے میں کام کرتا ہے اس کی سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے پلاننگ تو وہ پلاننگ سے شروع کرتا ہے ہیومن ریسورس پلاننگ اچھا جب وہ ہیومن ریسورس کے بارے میں اور ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے اس کے کیا پروسیس یا کیا ویریس اسٹیپس ہیں کیا کس طریقے سے ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے وہ کی جاتی ہے اس کے بعد جو چیز نیکسٹ uh, جو چیز ہے وہ ہے ریکروٹمنٹ ریکروٹمنٹ کو عام طور پہ ایک جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک بھرتی یعنی آپ نے لوگوں کو ہائر کرنا ہے اپنے اپنی آرگنائزیشن کے لیے اس کا بھی ایک طریقہ ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے کوئی بھی آرگنائزیشن ہاں وہ گورمنٹ آرگنائزیشن ہو یا پرائیویٹ ہو وہ ایک طریقہ جو ہے اس کا پروسیس ہے وہ اس کو فالو کرتی ہے پھر آتی ہے جب آپ ریکروٹمنٹ کا پروسیجر ختم کر لیتے ہیں تو پھر جو نیکسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں اس میں ہے سلیکشن کہ آپ کس طرح سے جو اتنے بہت سے لوگ کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس میں سے جو چند ایک ایک کو سلیکٹ کرنا ہے اس کا کیا طریقہ ہے پھر آ جاتا ہے ایک ورڈ آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے سوشلائزیشن اب سوشلائزیشن کئی ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ یہ لفظ استعمال کرتی ہیں کہ سوشلائزیشن کچھ کتابیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اورینٹیشن اور کچھ کتابیں ہیں وہ لفظ استعمال کرتی ہیں انٹروڈکشن یعنی introducing a new employee to the organization یہ نیکسٹ اس کے سلیکشن کے بعد کا جو پروسیس ہے وہ ہے orientation of the employees to the organization پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ٹریننگ ان ڈیولپمنٹ جب کسی بھی نئے شخص کو آپ آرگنائزیشن میں سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے اور تمام اچھے ادارے جو ہیں اس کو کچھ عرصے کے لیے ٹریننگ جو ہے تربیت کے لیے اس کام کے لیے جس کے لیے اس کو ہائر کیا ہے اس کی تربیت کے لیے اس کو بھیجتے ہیں یا اس کو ادارے کے اندر ہی جو ہے وہ تربیت کا انتظام کرتے ہیں پھر جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ پرفارمنس اپریزل پرفارمنس یعنی کارکردگی اور اپریزل جائزہ لینا یا اس کو چیک کرنا یا اس کو دیکھنا کسی کی کارکردگی جو ہے اس کو چیک کرنا اس کا جائزہ لینا اس کو دیکھنا اور پھر اس کے ساتھ ہی اس سے منسلک ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کمپنسیشن کہ اگر کسی کی کارکردگی جو ہے وہ اچھی ہے تو اس کو کمپنسیٹ یعنی اس کے ویجز سیلری اوارڈس جو ہیں یا ریوارڈس جو ہیں وہ دیے جائیں تو یہ ایک اس کے ساتھ ہی اس سے لنکڈ جو ہے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے اور فائنلی اگر جب آرگنائزیشنز دیکھتی ہیں کہ اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں over a period of time تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں یعنی ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو پروموٹ کریں اچھا جو آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں وہ چند اور چیزیں بھی ہیں پروموشن کے علاوہ ٹرانسفر بھی لکھا ہوا ہے ڈیموشن بھی لکھا ہوا ہے اور سیپریشن بھی تو یہاں پہ اگر کوئی اچھا پرفارم کرتا ہے تو اس کو ان دا لانگ رن ریوارڈ ملنا چاہیے اس کی سروسز کا اور وہ ریوارڈ ہوگا in the form of promotion اور اگر کوئی اچھا پرفارم نہیں کر رہا تو اس کے برعکس اس کو جو چیزیں اس کے بدلے میں ملیں گی اس کے ریسپانس میں تو یہ ہو سکتی ہیں یا ٹرانسفر کر دیا جائے یا ڈیموٹ کر دیا جائے یا ادارے سے علیحدہ کر دیا جائے یعنی ادارے سے فارغ کر دیا جائے اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک ڈاٹڈ لائن نظر آ رہی ہے جو پھر ہیومن ریسورس پلاننگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی جو ادارہ ہے آرگنائزیشن ہے اس کو ان تمام اسٹیپس جو آپ کے سامنے سلائیڈ میں ہیں ان کو کنٹینیوسلی یعنی باقاعدگی کے ساتھ اس کی جانچ پڑتال جو ہے کرتے رہنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنی ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے اس کو ایک بہتر طور پہ ایک اپنی اچھی پلان جو ہے وہ بنا سکیں اپنے لوگوں کے لیے اپنے امپلائیز کے لیے جو اس ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ہم اب ان تمام جو اسٹیپس ہیں جو human resource planning human resource management process کا حصہ ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر ایک اسٹیپ میں کیا مزید پروسیسز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں جو ہیومن ریسورس پلاننگ ہے کسی بھی ادارے کی وہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے فیوچر کے لیے یہ پلان کرنا ہوتا ہے for human resource it means that any organization has to plan for the human resources in the future which is the function of any planning activity نا بظاہر تو اگر دیکھا جائے اور اکثر ادارے جو ہیں وہ اس چیز پہ اتنی توجہ دیتے بھی نہیں ہیں اس لیے کہ عام طور پہ یہ اتنی ارجنٹ ایک کام نہیں ہے یعنی اس کی کوئی اتنی ارجنسی نہیں ہوتی ارجنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے جو ادارے اس کو سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے فیوچر کے لیے ہیومن ریسورس کو پلان کرنا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ان دا لانگ رن اور جو ادارے اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اتنا امپورٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں وہ لانگ رن میں اس سے کافی ان کو اس کا نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کے اچھے لوگ ان کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے پاس جو لوگ رہ جاتے ہیں وہ شاید اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ بدلتے ہوئے ایکسٹرنل حالات کا کو کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں سو یہاں پر ہیومن ریسورس پلاننگ جو ہے کوئی بھی اچھا ادارہ جو ہے وہ اس بات پر توجہ دے گا کہ وہ اپنی ہیومن ریسورس پلاننگ کو بہتر طور پہ کرے اب پلاننگ جو ہے وہ ہیومن ریسورس پلاننگ میں سب سے جو پہلا اسٹیپ ہے پلاننگ کا وہ کیا ہے ہیومن ریسورس پلاننگ کا پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو کتنی ہیومن ریسورس جو ہے وہ درکار ہے یعنی how much of the human resource you need for the organization in future point in time اب چونکہ یہ چیز ایک ایسی ہے کہ مستقبل میں کسی بھی ادارے نے اس کو دیکھنا ہے کہ مستقبل میں اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہوگی تو آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے یہ سوچیں کہ کل آنے والے کل میں جو ہے کتنے لوگ جو ہیں ان کی ضرورت ہوگی تو جیسے کسی بھی پلاننگ ایکٹیویٹی جو ہے کوئی بھی پلاننگ کا کام ہے چاہے وہ کسی کا ذاتی منصوبہ ہو یا اداروں کا تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں جو حالات میں تبدیلی آ رہی ہے جو ٹرینڈز ہیں آپ ان کا جائزہ لیں اور یہ دیکھیں کہ آرگنائزیشن کی جو مستقبل کی نیڈز ہیں وہ کیا ہوں گی یعنی کیا ادارہ جو ہے مستقبل میں کوئی نئے کام شروع کرنا چاہتا ہے کوئی نئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے اگر ایسا ہے تو اس کے لیے لوگ جو ہیں وہ مختلف لوگ جو ہیں چاہے ان کے لیے اسکلز ان کی نالج جو ہے وہ آپ کو درکار ہوگی لہٰذا اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ یہ پلان کریں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اگر فیوچر کے کوئی پروجیکٹس جو ہیں جو جو ہم نے پچھلے لیکچرز میں بات کی تھی کہ بہت سی ایسی انویسٹمنٹ ہوتی ہیں جن کے بارے میں مستقبل اور کوئی بھی پلان جو ہے وہ مستقبل سے اس کا تعلق ہے تو جب ہم انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں یا کوئی نیا پروڈکٹ جو ہے وہ لانچ کرنا ہے کسی آرگنائزیشن نے یا حکومت نے کوئی نئی سروس شروع کرنی ہے وہ آج نہیں کرنی لیٹ سے کہ نے اگلے پانچ سالوں میں کوئی نئی سروس شروع کرنی ہے تو اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ ان نئی سروسز کو پرووائڈ کرنے کے لیے کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ چاہیے ہوں گے اس کے علاوہ فیوچر نیڈس کا اس طرح سے بھی جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے جو ہیں نئے اسکلز جو ہیں وہ آ رہے ہیں یا ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ کیا تبدیلی آ رہی ہے آج کل جو ایک مثال دی جاتی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہے پچھلے پندرہ سالوں میں جو پاکستان کے اندر تبدیلی آئی ہے اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ اور جو اسکلز اس طرح کے کمپیوٹر ریلیٹڈ اسکلز جو ہیں وہ جو کسی بھی ادارے کو چاہیے ہیں وہ آل آف اے سڈن جو ہے اس کی ضرورت پڑی اور اس کے لیے اگرچہ کوئی فیوچر پلاننگ اتنی زیادہ تو نہیں تھی لیکن اداروں نے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایگزٹنگ اسٹاف کو ٹرین کیا اور جو لوگ جو ابھی مارکیٹ میں لیبر مارکیٹ میں نہیں آئے تھے انہوں نے اس طرح کے اسکلز جو ہیں وہ ایکوائر کرنے شروع کر دیے تو جو ادارے ایسے تھے جو فیوچر میں فور کاسٹ کر سکتے تھے اسکلز میں تبدیلی آئے گی انہوں نے اپنے اداروں کے لیے پلان کرنا شروع کیا کہ ان کی پرزینٹ نیڈ کیا ہے اور فیوچر میں ان کے اداروں کی ضرورت جو ہے وہ کیا ہوگی دوسرا جو اس میں ہیومن ریسورس پلاننگ کا جو اسٹیپ ہے وہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے اپنے ادارے میں کہ آپ کے پرزینٹ جو ہے وہ کتنے لوگ ہیں اور فیوچر میں کتنے لوگ چھوڑ کر جا سکتے ہیں یعنی ان امکانات کا جائزہ لینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس بیلنس کیا ہے یعنی آپ نے اپنے مستقبل کے ہیومن ریسورس کے بیلنس کو دیکھنا ہے یہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ ہم یہ کہیں کہ آج ہمارے پاس یہ وسائل ہیں لیکن مستقبل میں یہ وسائل نہیں ہوں گے یا ان وسائل میں تبدیلی آئے گی تو ہمیں کس طرح سے اس بیلنس کو قائم رکھنا ہے کہ جو لوگ ادارے کو چھوڑ کر جائیں اور جو نئے لوگ ہیں ادارے میں ریکروٹ کیے جائیں ہائر کیے جائیں ان کا جو توازن ہے اس کو قائم رہنا چاہیے اچھا یہ یوں ہے اس اس بات کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ادارے کو پتا ہو کہ کچھ لوگ چھوڑ کر جائیں گے کچھ تو اس کا یوں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر پریزنٹلی ایج گروپ جو ہے ہم سب کو پتا ہے کہ سکسٹی ایئرس کی ایج پہ لوگ گورمنٹ میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں تو اس بات کا اندازہ لگانا تو کسی ادارے کے لیے بھی بہت آسان ہوگا کہ آج اگر جن کی عمر فورٹی ایئرز ہے تو ٹوینٹی ایئرز ہینس جو ہے اگر وہ اس ادارے میں رہتے ہیں تو 20 ایئرس کے بعد یہ لوگ اس ادارے میں نہیں ہوں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ٹوینٹی ایئرس کا ایون کچھ لوگ ایسے ہو سکتا ہے وہ فائیو ایئرس کے بعد ریٹائر ہو رہے ہوں کچھ لوگ دو سال کے بعد ریٹائر ہو رہے ہوں تو وہ ایک پروسیس جو ہے یہ اور کوئی بھی اچھا ادارہ جو ہے وہ اس پروسیس کو سامنے رکھتا ہے کہ اگر دو سال کے بعد یہ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر ان کی جگہ جو ہے کس کو کون ریپلیسمنٹ کیا ہونی چاہیے اسی طرح سے جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ یہ اندازہ لگا لیتی ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں چھوڑ کر جا سکتے ہیں پرابیبلٹی جو ہے چانس کیا ہے لوگوں کے اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کے جانے کا تو اس سے بھی کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے فیوچر کے بارے میں کہ کچھ ریٹائر ہو جائیں گے کچھ ویسے چھوڑ جائیں گے اور کچھ نیچرل جو ہے طریقہ جو ہے اس سے بھی جو ہے لوگ جو ہے ادارے میں ان کی کمی واقع ہو سکتی ہے سو بیلنس کو قائم رکھنا جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے کہ جو لوگ ادارے کو چھوڑیں گے اور جتنے لوگوں کو ادارے میں آنا چاہیے وہ اس کا توازن جو ہے وہ قائم رہے تو دوسرا جو اسٹیپ ہے ہیومن ریسورس پلاننگ کا وہ یہ ہے کہ آپ توازن رکھیں جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جنہوں نے جوائن کرنا ہے ان کا ایک توازن ہونا چاہیے یہ نہیں کہ چھوڑ کے بہت لوگ جا رہے ہیں اور کوئی بھی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو ہائر نہیں کر رہی ہے لوگوں کو تو وہ توازن جو ہے وہ نہیں قائم رہے گا تیسری چیز جو آپ اس سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں وہ ہے پلاننگ فار ریکروٹنگ اور لینگ آف امپلائیز یعنی اب پہلی چیز سے تو ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ ہاں اتنے لوگ چھوڑ جائیں گے اتنے لوگ آئیں گے تو اب یہ پلان کرنا ہے کہ ہم نئے لوگوں کو کیسے ریکروٹ کریں گے یا ہم نے لے آف کرنا ہے لے آف کا مطلب یہ ہے کچھ لوگ تو خود چھوڑ کے جاتے ہیں اور کچھ جو ہے ادارے جو ہیں کچھ لوگوں کو ویسے فارغ کر دیتے ہیں کسی بھی وجہ سے کیا جا سکتا ہے کارکردگی جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے یا کوئی بھی ایسی کسی رول کی وائلیشن کی گئی ہے جو بہت سویئر اور سنگین ہے تو اس وجہ سے بھی کسی کو ادارے سے فارغ کیا جا سکتا ہے تو نا یہاں پر ایک ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس نے یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اب پلان کرنا ہے ریکروٹ کتنے کریں گے اور کتنے لوگوں کو نکال نکالا جا سکتا ہے مستقبل میں جب کوئی بھی ادارہ اس بات کا تعین کر لیتا ہے کہ اس نے اتنے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے اور اتنے لوگ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نئے لوگ آئیں گے ان کو کس طرح سے ان کی تربیت کی جائے تو ہیومن ریسورس جو مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ training and development of employees جو ہے اس کی بھی اس اس کی کی بھی پلاننگ جو ہے وہ کرتا ہے جیسا کہ آپ سلائڈ پر دیکھ رہے ہیں یہ یہ لکھا گیا ہے it plans for the development of employees to be sure the organization has a steady supply of experience and capable personnel یعنی کیپیبل امپلائیز یعنی یہاں پر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا محکمہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ پلان کرے گا کہ جو نئے لوگ آئیں گے ان کی تربیت کا کیا انتظام ہونا چاہیے تاکہ آرگنائزیشن جو ہے اس کو ایک مسلسل سپلائی جو ہے ٹرینڈ اور تجربہ کار امپلائیز کی ملتی رہے اب ہیومن ریسورس پلاننگ کے بعد جو چیز نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے لیے وہ ہے ریکروٹمنٹ یعنی ریکروٹ کرنا ہے لوگوں کو لیبر مارکیٹ میں سے یعنی جو پوزیشنز خالی ہو جائیں گی ان کے لیے کس طرح سے ریکروٹمنٹ ہوگی تو ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے عام طور پہ ریکروٹمنٹ کا مطلب جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ امپلائیز کو آرگنائزیشن میں جابس دینا یا بھرتی کرنا اردو میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے لیکن ریکروٹمنٹ کے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ویکیبلری میں ریکروٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ وہ تمام امپلائیز جو ہیں جن جو کہ پوٹینشیل پوٹینشیل سے مطلب ہے جو کہ ایک جاب اور ایک پوزیشن کے لیے اپلائی کریں گے ان کا ایک لارج پول جو ہے اس میں سے آپ نے کون سے لوگ چننے ہیں آپ کو جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ اخبار پڑھتے رہیں اور اخبار میں اگر آپ ایک سنڈے کے نیوز پیپر میں کسی میں بھی اگر آپ ایک کالم دیکھیں ویکینسیز کا رائٹ right? تو اس میں ایک کسی بھی ویکنسی کا مثال کے طور پہ کسی آرگنائزیشن کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا کسی ادارے کو مارکیٹنگ مینیجر کی ضرورت ہے یا کسی سرکاری محکمے میں کسی آئی ٹی اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے تو اس طرح کی ویکینسیز جو ہیں اخبارات میں نکلتی ہیں اب اس میں جو چیز اہم ہوتی ہے وہ ادارہ یہ لکھتا بھی ہے کہ جس آرگنائزیشن کی طرف سے وہ ویکینسی اناؤنس ہوتی ہے وہ نمبر آف پوزیشنز جو ہیں اس کے لیے وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے ایک ویکینسی ہے اس ادارے میں یا دو ہے یا چار ہیں وٹ ایور لیکن ایپلیکنٹس جو ہوتے ہیں وہ جتنے ریکوائرڈ ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس سے جتنی ویکینسیز ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں تو آرگنائزیشن کو ایک پول آف انڈیویجلز مل جاتا ہے جو اس ویکینسی کو کے لیے اپنی انٹرسٹ شو کرتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کے ایپلیکینٹ ہے یعنی ہم نے اس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا ہے تو ریکروٹمنٹ جو ہے وہ اصل میں کیا ہے development of pool of job resource plan یعنی جو ہے وہ یہ ایک بڑا سا پول آپ کہہ لیں ایک گروپ آف پیپل جو کہ لائکلی جو کہ لائکلی کینڈیڈیٹس ہیں اس پرٹیکولر پوزیشن کے لیے وہ اپلائی کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ریکروٹمنٹ کرنے سے پہلے کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ایک کام ضرور کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ جتنے آرگنائزیشن چارٹ میں باکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی بھی آرگنائزیشن کا جو آرگنائزیشن چارٹ ہوتا ہے وہ ایک بڑا کمپریہنسولی یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس میں کتنی پوزیشنز ہیں ایک جو کمپریہنسو آرگینوگرام یہ آرگنائزیشن چارٹ ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں کتنی پوزیشنز ہیں تو جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ پہلے سب سے پہلے وہ جو باکسز دیے ہوئے ہوتے ہیں آرگنائزیشن چارٹ میں اس میں جو پوزیشنز دی ہوئی ہیں ان کی پہلے job description and position descriptions جو ہیں وہ دی ہوئی ہوتی ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں جاب اینڈ پوزیشن ڈسکرپشن اب یہ کیا ہوتی ہیں اب ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جاب اور پوزیشن ڈسکرپشن جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں یہ اصل میں وہ پوزیشنز ہیں ایک آرگنائزیشن کی جس کو اس ادارے نے فل کرنا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ وہ کیا شو کرتی ہے وہ شو کرتا ہے ٹائٹل آف دا جاب جو ہے وہ کیا ہے اس کی پوزیشن جو ہے آرگنائزیشن میں وہ کیا ہے اس پرٹیکولر جو جو باکس آرگنائزیشن چارٹ میں ہے but this job description is for the non managerial positions non managerial کو ہم آگے ڈیفائن کریں گے لیکن یہاں پہ ہم صرف یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جو نان مینیجیریل مینیجرس کی جو پوزیشن نہیں ہوتی ان کے لیے we have job description right اور پوزیشن ڈسکرپشن جو ہیں یہ پہلے ریکروٹ کرنے سے پہلے ان کو اچھی طرح سے ڈیفائن کر دیا جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک پرٹیکولر جاب کے لیے کیا جو ہے وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہوگی تو جیسے میں نے کہا کہ جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ نان مینیجرس کے لیے ہے اور سلائڈ پہ آپ کو یہ چیز اس کی ڈیفینیشن نظر آ رہی ہے it says it is a written description of non management jobs covering titles duties and responsibilities and including its location on the organization chart یعنی نان مینجمنٹ لیول کی ایک پوزیشن ہے جس میں یہ تمام اس کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے ڈسکرپشن یہ کہ اس کا ٹائٹل کیا ہوگا اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی اس پرٹیکولر جاب کی اور آرگنائزیشن چارٹ میں اس کی پوزیشن کہاں پر ہے where it is place is it placed at the middle management level اور at the lower management level تو یہ تمام جو جابس ہیں یہ کوئی بھی اچھا ادارہ جو ہوتا ہے اس کو ہر جاب کو وہ ڈیفائن کرتا ہے اس کی ٹائٹل کیا ہوگی اس کی ڈیوٹیز کیا ہوں گی اس جاب میں اس میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہوں گی اور آرگنائزیشن چارٹ میں اس کی پوزیشن کہاں پر ہوگی دوسری چیز ہے پوزیشن ڈسکرپشن پوزیشن ڈسکرپشن کیا ہوتی ہیں سیم تھنگ جیسے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ پوزیشن ڈسکرپشن جو ہے وہ بھی لیکن that is for the management position and it is not for the non management position and it contains all the information like the title the duties the responsibilities and its location in the organization chart فرق صرف اتنا ہے کہ نام کا آپ کہہ لیں کہ صرف ٹرمینالوجی کا فرق ہے کہ جاب ڈسکرپشن ہے اور پوزیشن ڈسکرپشن ہے لیکن جو انفارمیشن ہے وہ ایک ہی طرح کی انفارمیشن ہے کہ ہر جاب کی ہر پوزیشن کی آرگنائزیشن میں ذمہ داریاں جو ہیں وہ کیا ہوں گی پھر اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے hiring specification hiring specification means کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو اس میں ان کے اب ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹ اس کی یہ ہے کہ کتنا تجربہ ہوگا اس پرٹیکولر جاب کے لیے اس کے لیے ایجوکیشنل کوالٹیز کیا ہوں گی اس کے لیے ٹیکنیکل سکلز چاہیے یا نہیں چاہیے اور اس کے لیے جو ہے ایج ریکوائرمنٹ بھی بعض دفعہ جو ہے اسپیسیفکیشنز میں دیا ہوا ہوتا ہے تو ایک جو جاب ہے اس کی یہ بھی ہائرنگ اسپیسیفکیشن میں یہ ڈسکرپشن دی ہوئی ہوتی ہے کہ ایک پرٹیکولر جاب جو ہے اس کا experience education technical education and other skills required for performing a particular job is given in that تو ہم یہ جو اس کا لنک ڈیولپ کر رہے ہیں ریکروٹمنٹ کے ساتھ کہ کوئی بھی ادارہ جب اس نے ویکینسی اناؤنس کرنی ہے اخبار میں تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہر جاب کی ڈسکرپشن جو ہے اس کو پہلے سے پلان آؤٹ کر لے کہ اس جاب کی اور ہائرنگ اسپیسیفکیشن جو ہیں اس کو بھی ورک آؤٹ کر لے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ اخباروں میں جو جابس آتی ہیں ان میں یہ چیزیں پہلے سے دی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھی یہ پرٹیکولر جاب ہے اس کا ٹائٹل جاب کا دیا ہوتا ہے اس کے لیے ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز جو ہوتی ہے وہ مانگی ہوئی ہوتی ہے پھر کتنا تجربہ چاہیے اس کے لیے اور پھر یہ بھی بتایا ہوتا ہے کہ یہ کون سی لیول کی جاب ہے یہ مینیجیریل لیول کی ہے یا نان مینیجیریل لیول کی ہے تو یہ ایک ریکروٹمنٹ سے پہلے کوئی بھی اچھی آرگنائزیشن جو ہے یہ ورک آؤٹ کر لیتی ہے کہ اس میں کتنے جابس ہیں اس کے ادارے میں اور ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں جب جاب ڈسکرپشنز اور جاب اسپیسیفکیشنز تیار ہو جاتی ہیں اور ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہی کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو جاب کو ایڈورٹائز جو ہے وہ کرتی ہے ریکروٹمنٹ کہاں سے ہوتی ہے سوال یہ آتا ہے کہ کہاں سے ریکروٹمنٹ جو ہے وہ کی جاتی ہے اب لیبر مارکیٹ جواب سمپل ہے کہ لیبر مارکیٹ جو ہے that is the place from where people are recruited now the labour market provides a pool for all kinds of jobs لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہر لیبر مارکیٹ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے ہر لیبر مارکیٹ سے کیا مطلب ہے کہ اگر ڈاکٹرس کی لیبر مارکیٹ ہے تو وہ اور طرح کی اس میں تمام ڈاکٹرز آ جائیں گے that is the market labour market for doctors اگر ٹیچرس کی ہے تو ٹیچرس کی اور پھر ود ان دا ٹیچرس ہر ڈسپلن کے ٹیچر کے لیے ایک علیحدہ لیبر مارکیٹ ہے پھر کلیریکل جابس کے لیے ایک علیحدہ لیبر مارکیٹ ہے سو so, اگر کلیریکل جابس کے لیے لوگوں کو ریکروٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ جو لوگ اپلائی کریں گے وہ ایک علیحدہ ان کی ایجوکیشنل کوالیفکیشنز ڈفرینٹ ہوں گی ان کا ایکسپیرئنس ڈفرینٹ ہوگا ان کی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوگی سو دیٹ از اے سیپریٹ تو ہر جو پروفیشن ہے اس کی ایک علیحدہ لیبر مارکیٹ ہے اور وہاں سے جو بھی آرگنائزیشن ہے اس پرٹیکولر لیبر مارکیٹ سے جو ہے وہ لوگوں کو وہاں سے چنے گی اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے ریکروٹمنٹ کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے وہ ہے سلیکشن کا یعنی ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں جو دوسرا اسٹیپ ہے وہ ہے سلیکشن کا the selection process ideally involves mutual decision The organization decides whether to make a job offer and how attractive the offer should be made and the candidate has to decide whether the organization and the job offer fit his or her needs and goals. Selection جو ہے یہاں پہ ایک ہم broad اس کی definition دے رہے ہیں. Selection process جو ہے وہ کافی ایک آپ imagine کریں کہ ایک position کے لیے اگر 1000 تھاؤزینڈ ایپلیکیشنز ہیں تو اس کے اس میں سے ایک انڈیویجول کا چناؤ کرنا جو ہے وہ کتنا ایک مشکل پروسیس ہے اور یہ جو میں آپ کو مثال دے رہی ہوں کہ ایک پوزیشن کی اگینسٹ ون تھاؤزینڈ ایپلیکیشنز جو ہیں یہ کوئی ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل نہیں ہے یہ ریئل لائف ایگزامپل ہے اور یہ شو کرتا ہے لیبر مارکیٹ کنڈیشن کو یعنی لیبر مارکیٹ میں ایک پرٹیکولر جاب کے لیے کتنی جو ہے وہ انمپلائمنٹ ہے رائٹ یعنی how many for one position there are thousand applicants that tends to show that there is a large degree of unemployment in that particular labour market اور اگر اس ریکروٹمنٹ کے پروسیس میں اگر جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے وہ اس کوالیفکیشن کے لوگ نہیں ہیں جس کے لیے ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ دیا گیا تھا فار ایگزامپل مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر یہ یوں کہہ لیں کہ ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ میٹرک کے لیے میٹرک درکار ہے کسی بھی ویکنس پوزیشن کے لیے لیکن میٹرک کے بجائے اگر اس پہ بی اے یا ماسٹرز لیول کے لوگ اپلائی کرتے ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ those who have acquired higher qualifications are not getting the job of their level right so this shows this tend to shows what tends to shows that the labour market position is very tight when the labour market position gets very tight then what happens یعنی بہت سے لوگوں نے اپلائی کیا ہے ایک پوزیشن کے لیے تو پھر کس کا اپر ایج ہوتا ہے پھر اپر ایج ہے آرگنائزیشن کا آرگنائزیشن یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کس کو چنا جائے اور کس کو نہ سلیکٹ کیا جائے اور اس سچویشن کیونکہ زیادہ چوائس جو ہے وہ آرگنائزیشن کے پاس ہوتی ہے تو اس صورت حال میں جب آفر آرگنائزیشن کرتی ہے تو یہ زیادہ چانس ہے کہ وہ آرگنائزیشن اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز پہ آفر کرے سلیکشن کی آفر کرے جب آرگنائزیشن اپنی ٹرمز اور کنڈیشن پہ آفر کرتی ہے تو یہ ممکن ہے کہ وہ دوسرے جو امپلائی ہے دا پوٹینشیل امپلائی اس کو وہ آفر اتنی ایکسپٹیبل نہ ہو لیکن because of the tight employment situation the employee or the potential employee has to accept that offer اب اس کے برعکس کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے صورت حال اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے کہ کسی خاص قسم کے اسکل کے لیے کہ لوگوں کی ڈرتھ ہو ڈرتھ یا کمی وا ہو تو اس صورت حال میں جو لوگ اپلائی کرتے ہیں وہ ایک اپر پوزیشن پر ہوتے ہیں یا وہ ایک بہتر پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشنس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکیں اس کے مثال یوں ہے کہ اگر پوزیشن جو ہیں وہ دو ٹیکنیکل پوزیشنز ہیں کسی بھی آرگنائزیشن میں اور اس کے ایپلیکینٹس جو ہیں وہ دو ہی ایپلیکینٹس ہیں اور اس سے زیادہ نہیں ہیں کیونکہ بعض اسکلز جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں اس پہ بہت سارے لوگ نہیں ہوتے تو اگر دو ہی لوگ اپلائی کرنے والے ہیں اور دو ہی پوزیشنز ہیں تو وہ جو دو لوگوں نے اپلائی کیا ہے ان کا زیادہ چانس ہے کہ وہ اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر آرگنائزیشن کو کی آفر کو ایکسپٹ کریں تو یہ ایک سلیکشن کی سچویشن میں یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایمرج ہو سکتی ہیں کہ either the applied they are in the better position the organization who has given an offer is in better position to give an offer so یہ دو صورتیں ہیں سلیکشن میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ uh, ہم نے جو کنکلوژن uh, ہے ہم نے جو اب تک چیزیں uh, اس لیکچر میں کور کی ہیں وہ کیا کی ہیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ جو ہے وہ کیا ہے یعنی اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اس کی کتنی ضرورت ہے اور کتنی اہمیت ہے یہ ہم نے دیکھا کہ جو ہیومن ریسورس ہے کسی بھی آرگنائزیشن میں وہ ایک مین ڈرائیونگ فورس ہے for the rest of the resources in the organization یعنی جو ہیومن ایلیمنٹ ہے کسی بھی ادارے میں وہی ایک پش جو ہے پرووائڈ کرتا ہے to the rest of the resources in the organization اور uh, اگر یہی ہیومن uh, ریسورس جو ہے وہ بہتر طور پہ مینج ہو تو ادارے اپنا مقصد جو ہے بہتر طور پہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ uh, ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے اس کا پروسیس کیا ہے اور اس پروسیس میں ہم نے ایٹ اسٹیپس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کیے اور ان ایٹ اسٹیپس میں ہم نے آج جو دیکھا ہے صرف ٹو جو اسٹیپس ہیں ان کو ہم نے اینالائز کیا ہے اور ایگزامن کیا ہے ابھی جو سلیکشن کا پروسیس ہے اس کو ہم مزید دیکھیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں اور امید ہے کہ یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا اور سمجھ آ گیا ہوگا لیکچر نوٹس اس ٹاپک کو کور کرنے کے لیے لیکچر نوٹس جو ہیں وہ بہترین ہیں آپ کے لیے اور of course my lecture itself کتاب جو ہے اس کو آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں آئی ایم شیور کہ now this will be very clear to you and we'll further discuss this اب نیکسٹ لیکچر تک uh, مجھے اجازت دیجیے and keep revising what you have been doing تو پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں خدا حافظ